حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اس کا کوئی وارث نہ تھا سوائے ایک غلام کے جس کو اس نے آزاد کیا تھا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے نے دریافت فرمایا کیا اس کا کوئی وارث ہے لوگوں کہا نہیں سوائے ایک آزاد کردہ غلام کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وراثت اسی کو دے دی سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نو سو پانچ